شداد مولا ایاز بن عامر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب تک فجر اس طرح نمایاں نہ ہو جائے کرے ازان نہ کہا کرو اور آپ نے اطراف عرض میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اشارہ فرمایا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شداد مولا ایاز نے حضرت بلال کو نہیں پایا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ سو چونتیس